اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دو والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے